سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ جمعہ کا خطبہ دیتے ہوں مگر کھڑے ہو کر اس لیے جو شخص تجھے یہ بیان کرے کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو تو اسے جھٹلا دے کیونکہ آپ نے ایسے نہیں کیا نبی کریم خطبہ دیتے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے آپ جمعے میں دو خطبے ارشاد فرماتے اور ان دو کے درمیان بیٹھتے حدیث نمبر ستائیس سو ترانوے مسند احمد